اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یارب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے